کیا جب مسجد زرار کو حضور پاک نے جلایا تھا تو اس مسجد زرار کے اندر منافقین موجود تھے یا خالی مسجد کو آگ لگائی تھی میں نے تو جواب دیا تھا شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے نہیں ابھی مجھے دوبارہ سمجھائیں آپ کہ کیا مسجد زرار کو آگ لگاتے وقت اندر منافقین موجود تھے یا نہیں آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیتے نہیں تھے نہیں تھے تو جب آپ آگ لگا رہے ہیں تو کیا اس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم نے اسی لیے پہلی دلیل یہ بیان کی ہے کہ فعین قاتل کم اگر مسجد کے اندر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں قتل کرو آپ بات وہی بتائیں کہ اس میں لفظ کافر کا ذکر تھا قرآن میں لفظ آیا ہے ہے ہے منافق نہیں یہی بات بالکل میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ مسجد زرار کا مسئلہ ہم نے بطور تائید ذکر کیا ہے کہ اگر مسجد میں ہو اور مسجد کو نقصان پہنچے تب بھی یہ جائز ہے ورنہ وہ دلیل خود کافی ہے تو قاتل حمیند المسجد الحرام مسجد حرام میں تم لوگ قتال مت کرو حتیٰ قاتل کمفی حتیٰ کہ وہ خود تمہارے خلاف قتال کریں تو یہ تو ظاہر سی دلیل ہے اس میں زیادہ باتوں کی تو ضرورت نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ذکر ہے قرآن میں کہ کافر جب تمہارے ساتھ کریں اس میں ابھی آپ لوگ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی شک آپ کو کیوں ہے حضور پاک میں ایک صحابی نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک کافر ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کو میں نے قتل کر دیا حضور پاک نے نے کہا کہ کیا تم اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کافر تھا یا مسلمان تھا لے میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اب میں کافر نہیں ہو سکتا منافق ہو سکتا ہوں کافر نہیں ہو سکتا ابھی آپ کا میرا قتل آپ پہ واجب ہے ہم آپ لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں مرتد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام سے وہ پھر گئے ہیں اور آپ کے جو اعمال ہیں یہ اسلام سے پھرے ہوئے لوگوں کے اعمال ہیں شریعت کا مذاق آپ لوگ اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو آپ لوگ قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو قتل کر یہ کفر امداد لیتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں بلکہ ان کا صرف ارتکاب کرنا ہی انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب افغانستان کی جنگ گیارہ سال آپ نے لڑی ہے یہودی اور عیسائی کے پیسوں سے امریکہ کے پیسوں سے آپ لوگ پیسے لیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے کوئی اور لے تو وہ قتل کا مرتکب قتل واجب القتل ہو جاتا ہے آپ لوگ نے تو آپ پہ جائز تھا وہ پیسہ کافروں سے امداد لینے کا جو مسئلہ ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کافر سے کافر کے خلاف امداد لینے کا کیا حکم ہے لیکن کافر سے کافر سے امداد لے کر مسلمانوں کو قتل کرنے کا مسئلہ بالکل متفق علیہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی کافر سے امداد لے اور مسلمان کو قتل کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں موجود ہے اور اس سے پہلے جو ہیں کے فتوی سلسلے میں موجود ہیں مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ جن کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے ان کا فتویٰ بھی موجود ہے اور لال مسجد والوں کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں موجود ہے اگر علماء کے فتویٰ آپ کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر اور کوئی ہم طریقہ آپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جو حضرات آپ کے میں دیں وہ بالکل ٹھیک ہیں مولانا حسن جان کو آپ قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف دیا تھا مولانا عباس نعمی لاہور والے آپ قتل کرتے ہیں انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور تو اور امام کعبہ کا فتویٰ ہے ابھی آپ امام کعبہ کو بھی نہ ماننے سے انکار کریں تو پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی آنکھیں کھولے امام کعبہ نے ابھی فتویٰ دیا ہے کہ خودکش حملے اسلام میں سخت منع اور سخت حرام ہے امام کعبہ کا فتویٰ ہے اب آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے بالکل ہم امام کعبہ کو گمراہ سمجھتے ہیں اسے ہم درباری ملا سمجھتے ہیں اور اسے ہم تاغوت کا نوکر سمجھتے ہیں اور جن حضرات کے نام آپ نے لیے ہیں ان میں عباس نعیمی ہے پتہ نہیں کون سا نائمی ہے اس کے قتل کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس طرح آئندہ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم انشاءاللہ قتل کریں گے رہ گئے حسن جان صاحب ان کے قتل کا ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے اسے تو اس کی آپ خود ذمہ داری قبول کریں لیکن جو کوئی بھی تحریک طالبان اور طالبان کے موقف کی مخالفت کرے گا ہم اسے قتل کریں گے اور ہم اسے جہاد سمجھتے ہیں اصل میں آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہتے اس لیے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر سے کافر کے خلاف امداد لینا یہ اختلافی مسئلہ ہے جیسے کہ ہمارے مجاہدین نے روس کے خلاف امریکہ سے امداد لی تھی یا تو یا ایس آئی وغیرہ سے امداد لی تھی لیکن آپ لوگوں نے جو امداد امریکہ سے لینی شروع کی ہے اور مسلسل دس سال سے آپ امداد لے رہے ہیں یہ مسلمانوں کے قتل کے لیے ہے یہ بالکل کفر ہے یہ بالکل ارتداد ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں چاہے تو سمجھو چاہے تو نہ سمجھو نہ سمجھنے والوں کے لیے الحمد ہم نے انتظام کیا ہوا ہے اور مطمئن رہو اگر اللہ کا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو اس کے انتظام ہم نے کیا ہوا ہے الحمد اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا اس کو آپ قتل کر دیں گے جبکہ نبی پاک کی حدیث ہے جو انہوں نے منع کیا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا مت کہو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہے پہلی حدیث دوسری حدیث یہ حضور پاک نے حضرت خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا وہاں پہ جا کر حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ صحیح سے نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام قبول کیا ہم نے غلط فہمی میں حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا جب حضور پاک تک یہ پیغام پہنچا کہ خالد نے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے تو حضور پاک روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کے کھلے آسمان کے نیچے آئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں محمد اس عمل سے بری ہوں یہ میرا عمل نہیں یہ خالد کا ذاتی عمل ہے اور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے میں نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی کلمہ نہ پڑے تو اس کو قتل کرو پھر آپ نے ایک اور صحابی کو بھیج کر خون بہا ادا کیا ان لوگوں کا جن کو قتل کیا گیا تھا اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ وہ کلمہ نہ بھی پڑھے تب بھی اس کا قتل واجب نہیں آپ تو ان کو قتل کر رہے ہو جو کلمہ پڑھ پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آپ لوگ پھر بھی ان کو قتل کر رہے ہو تو آپ تو گمراہی کی میں کہتا ہوں سب سے گندی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو جو دلیلیں آپ اس وقت مجھے بیان کر رہے ہیں یہ کفار کے لیے ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ مجھے بیان کر رہے ہیں اس میں تو یہی دلیل ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے جبکہ آپ لوگوں کی تو پوری عمر مسلمانوں کے ساتھ گزری ہے پوری عمر تم لوگ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اب لوگ تو اچھی طرح جانتے ہو ان باتوں کو شریعت کو جانتے بوجھتے ہوئے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو اور شریعت کو پامال کر رہے ہو تو کہاں یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے کو آپ بطور دلیل پیش کرتے ہو وہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اسلم تو کی جگہ میں سبا تو کہتے تھے وہ تو اس لیے کہتے تھے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے اس بات کو لیکن تم لوگ تو ان باتوں کو سمجھتے ہو کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے پر عمل بھی کرنا چاہیے اور رہی یہ بات کہ ولا تصب من دون اللہ فیصب اللہ بغیر علم یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ دشمنی کر کے تمہارے تمہارے اللہ کو گالی دیں گے اور تم تو وہ مشرقین نہیں ہو جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دشمنی کر کے تم بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دو گے تمہیں تو یہ سب کچھ معلوم ہے تم کیوں آخر ان اصلی کافروں کے دلائل کو اپنے اوپر خود بخود فٹ کرتے جا رہے ہو یہ تو تمہاری اپنی غلط اپنی غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو اصلی کافر سمجھنے لگے ہو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے بچ... مسلمانوں کے بچے ہو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے مرتد ہو چکے ہو بس ہماری درخواست یہی ہے اب رہی یہ بات تم ہمیں کبھی گمراہ کو کچھ بھی کہو ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو بندہ دل میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول جو بندہ کلمہ پڑھے لیکن دل سے نہ مانے اس کو مرتد نہیں کہتے آپ آپ کو کو بھی پتہ ہے گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں دوسرے اس کو منافق کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مرتد نہیں مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ یہ کہے کہ میرا ایمان نہیں ہے اللہ پہ میرا ایمان نہیں ہے رسول پہ اس کو مرتد کہتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں اس کو مرتد نہیں کہتے نمبر ایک ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کو یہ کہہ کے قتل کیا کہ یہ شخص منافق ہے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے آپ کو یہ صاف کہا ہے کہ ہم آپ کو منافق نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو مرتد کہتے ہیں منافق کے قتل کے سلسلے میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ منافق کو قتل کرنا مباح اور جائز ہے واجب نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تو میں منافقین کو ضرور قتل کرتا لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اس لیے میں منافقین کو قتل نہیں کرتا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو قتل کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے بس یہی فرق ہے جسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق وہ اس طرح ہوتا ہے مرتد وہ اس طرح ہوتا ہے اس سے گزارش یہ ہے کہ مرتد ہونے کے لیے کلمہ پڑھ کر پھر اس کا انکار کرنا زبان کے ساتھ ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے جیسے قرآن کا مذاق اڑانا جیسے شریعت کا مذاق اڑانا جیسے تفقالی مسائل کا مذاق اڑانا اور جیسے شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا اور قرآن کریم کو نجاست میں پھینک دینا اللہ جل جلالہ کے نام کی بے حرمتی کرنا یہ ایسے تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی خود بخود اسلام سے نکل جاتا ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ علماء نے فتوے دیے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے امداد لے کر کسی مسلمان کو قتل کرے اس کا یہ عمل ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرنا کافی نہیں ہے مسلمانوں کو تو آپ لوگ قتل کر رہے ہیں ابھی کھولے تو کھول سکے ابھی آپ کی آنکھیں پتہ نہیں کب کھلیں گی مارکیٹوں میں دھماکہ کرنا اور مارکیٹوں کے دھماکے کی بات دوبارہ مت کرو یہ تو تم خود کرتے ہو بلیک واٹر تو تمہارے اپنے لوگ ہیں اور تم ان کی غلامی کرتے ہو تو جو بات ثبوت تمہارے پاس نہ ہو تو اسے بات نہ کرو نا جو بات تم سمجھا سکتے ہو ثابت کر سکتے ہو اسے بتاؤ آپ نے ابھی تک کتنے امریکی مارے ہیں پاکستان میں اور کتنے کتنے مسلمان مارے مارے ہیں ہیں یہ مجھے بتا نمبر ایک ٹھیک ہے امریکی آپ آپ تک تک ابھی اب نے ہم جو تم لوگوں کو مارتے ہیں تمہیں بھی ہم امریکی کی نیت کر کے مارتے ہیں ہاں یہ فرق ہے کہ امریکیوں کی تنخواہ جو ہے اسی ہزار ڈالر ہوتی ہے ماہانہ اور تم لوگ جو ہے تین سو ڈالر میں فروخت ہوتے ہو بس اتنا فرق ہے ورنہ ہم تمہیں اور امریکیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اس لیے کہ آج کے بیان میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری جنگ اہل کتاب سے یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے بس اتنا فرق ہے کہ ان کے خادموں اور غلاموں سے ہماری جنگ یہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی ہے اور بھی ہاں جواب میں نے دیا ہے نا ہم تمہیں بھی امریکی سمجھ کر مارتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی اس ملک میں شریعت نافذ نہیں تھی اس دور میں آپ کو جہاں نہیں آیا اس دور میں آپ حکومت سے پیسے لے رہے تھے روس کے خلاف لڑ رہے تھے امریکہ سے اس دور میں آپ امریکہ سے بھی پیسے لے رہے تھے اور ہم میں جنہیں آپ مرتدین کہتے ہیں ہم سے بھی پیسے لے رہے تھے کیا وہ پیسہ آپ پہ جائز تھا ہم پہلے کئی بار عرض کر چکے ہیں لیکن سمجھنا تم چاہتے نہیں ہو تو کیا کریں تمہارے ساتھ اس لیے تو ہم جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ جن کے دماغوں کو اللہ کی کتاب نہیں کھول سکی ہے اللہ کے رسول کے حدیثیں نہیں کھول سکی ہیں اس لیے ہم نے یہ اسلحہ اٹھایا ہے تاکہ ان دماغوں کو ہم کھولیں رہی یہ بات کہ ہم نے اگر ضیاء الحق کے زمانے میں جہاد نہیں کیا ہے تو وہ تو ہمارا گناہ ہے ہم نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ انیس سو سینتالیس میں ہم پر جہاد فرض عین ہو چکا تھا اگر ہم نے پہلے گناہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے ہی رہیں اور گناہ کرتے ہی رہیں اگر ہم نے پہلے ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے اور وہ ایسے سے امداد لیتے رہے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی پر اصرار ہی کرتے رہیں یہ تو تم لوگوں کی عادت ہے کہ تم نے تھا کہ امریکہ سے ہم پیسے لے رہے ہیں یہ بری بات ہے بری بات ہے تو چھوڑ دو ہم پیسے نہیں لے رہے پیسے تو آپ لوگ لے رہے ہو مجھے سوال کا تو کون پیسہ لے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بازاروں میں میں عورتوں نہیں بات سنو بات سنو بات سنو ادھر ادھر نہیں کرو پیسے کون لے رہا ہے مجھے آپ میری سوال کا جواب دے دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں مون نہیں نہیں بات جو ہے اخلاق کے ساتھ ہوگی ترتیب کے ساتھ ہوگی ایسا نہیں ہے اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو امریکہ سے پیسے کون لے رہا ہے یہ بتاؤ آپ نے امریکہ سے پیسے لیے نہیں لیے آپ نے لیے لیے نہیں بتا دے چلیں چلو میں نے بتا دیا کہ ہم نے پہلے امریکہ سے پیسے لیے ہیں روس کے دور میں اب تم یہ بتاؤ تم لوگ لیتے ہو یا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے جو لیتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں ہیں ہم اپنی اچھا، جو ہمارے پہ حلال ہے ہے اچھا، اچھا، ٹھیک اچھا یہی بات ہم بھی کہتے ہیں نا کہ تم لوگوں کو آگے لا کر استعمال کیا جاتا ہے جس طرح کے ٹیشو پیپر کو استعمال کیا جاتا ہے ورنہ پیسے تو امریکی فوج کو ایک مہینے میں اسی ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں تم لوگوں کو تین سو ڈالر دیے جاتے ہیں بہت اچھی حلال تنخواہ ہے مبارک ہو تمہیں اچھا مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تنخواہ ہم لیتے ہیں چلو آپ نے کہہ دیا کہ ہماری تنخواہ حلال نہیں ہے جبکہ ہم ایسا نہیں سمجھتے اللہ کا شکر ہے حلال تنخواہ ہے آپ مجھے ایک دفعہ یہ کہہ دیں سب لوگ سن رہے ہوں گے آپ لوگ اوپن کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی گیارہ سال وہ ہمارے جو باپ دادا تھے یا جو بھی تھے ہمارے بڑے بھائی تھے یا ہم لوگ تھے وہ حرام کی جنگ تھی نمبر ایک نمبر دو آپ یہ کہہ دیں کہ جو عورتوں اور بچوں پہ خود کچھ حملے کرتے ہیں میں ان پہ لانت بھیجتا ہوں ہم ان کا حصہ نہیں ہے اللہ ان کو ان کا دے اور ان کو سزا دے اس بات کی اور میں ان ہوں کیا ذرا سب کے سامنے اچھا یہ سنو میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ کافر سے امداد لینا کافر کے خلاف یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس مسئلے کو میں بیان کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافر سے امداد لیا جائے اور اس میں یہ شبہ ہو کہ ملک فتح ہونے کے بعد کافروں کا قانون غالب آ جائے گا تو یہ امداد جائز نہیں ہے لیکن اگر کافروں سے امداد لی جا رہی ہو اور یہ شبہ نہ ہو کہ کافروں سے امداد لینے کے بعد اور ملک فتح ہونے کے بعد کافروں کا قانون غالب نہیں آئے گا تو امداد لینا جائز ہے اور اس پر علماء کے فتح موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنگ میں جاتے ہوئے ایک مضبوط اور طاقتور مشرق کو دیکھا تو اس مشرق نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو آپ نے فرمایا لن استعین بمشرکن کہ میں مشرق سے ہرگز امداد نہیں لوں گا لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے امداد لی تھی اب چونکہ دونوں طرف کے حدیثیں موجود ہیں یعنی کافر کے خلاف کافر سے امداد لینے کی حدیثیں جواز میں بھی موجود ہے اور عدم جواز میں بھی موجود ہے اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مشرق سے امداد نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت مسلمان کمزور تھے غالباً یہ جنگ احد کا واقعہ ہے لیکن فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے اس وقت یہ شبہ نہیں تھا یہ شک نہیں تھا کہ کفار سے امداد لینے سے مسلمانوں کے قانون کو کوئی نقصان پہنچے گا اس لیے شریعت میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کفار سے کفار کے خلاف امداد لینے سے اسلام کو اور نقصان نہ دے تو امداد لے جائز ہے لیکن اگر نقصان پہنچے تو ایسی امداد لینا جائز نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ سے امداد لینے میں اور کافروں سے کافر کے خلاف امداد لینے میں نقصان نہیں پہنچے گا اس لیے انہوں نے اس عمل کو اختیار کیا تھا اس لیے ہم ان کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن کفار سے مسلمانوں کے خلاف امداد لینے کے عمل کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھتا یہ تو صرف آپ لوگوں کا عمل ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں شریعت نافذ نہیں تھی آپ کے بقول بھی نہیں آپ کے اس وقت بھی ہم مرتدین تھے آج بھی مرتدین ہیں آپ کے قاعدے کی روح سے تو اس وقت جب آپ پیسہ کھا رہے تھے حکومت پاکستان کا تو کیا وہ مرتدین کا پیسہ نہیں تھا اس وقت کیا مرتدین کا پیسہ آپ پہ حلال تھا میں یہ بات کئی بار بیان کر چکا ہوں اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو طریقے ہم انہیں کو اپنائیں گے آپ لوگوں کے اعمال اس وقت اتنے واضح نہیں تھے یہ تو ہمارے جہاد کے بعد سے آپ لوگوں کے نقاب سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے بلکہ یہ کفری جمہوریہ پاکستان ہے یہ تو جنگ کے بعد لوگوں کے سامنے یہ باتیں واضح ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے پیسے کھاتے رہے ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے ہزار فیصد جھوٹ ہے بلکہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکمران اور پاکستانی فوج جو امداد مجاہدین کے نام پر امریکہ سے آتی تھی اس امداد کو پاکستانی حکومت کھاتی تھی پاکستانی حکمران کھاتے تھے اور آپ جیسے فوجی جو تھے وہ کھایا کرتے تھے کل آپ نے مجھے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں نہیں ہے آپ یہ بات آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہیں اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کا چہرہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کسی ایک بات پہ قائم رہے یا تو کہیں کہ ہمیں تیرہ سال سے پتہ تھا یا کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کل آپ نے کہا کہ ہمیں سالوں سے یہاں پہ شریعت نافذ نہیں ہے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نافذ تھا اور آپ کا چہرہ ہمیں آج پتہ چلا ہے آپ اپنی کسی بات قائم رہے نا پھر نہیں یہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہاں اسلام نافذ تھا میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں کا کفر جو ہے چھپا ہوا تھا ہمارے لیے اور ہم لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انیس سو سینتالیس سے ہمیں جہاد کرنا چاہیے تھا لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کی شکل یہی ہے جو اب ہم نے شروع کیا ہوا ہے یعنی ہم مصروف جہاد ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا ہے کہ پاکستان میں اسلام کبھی بھی نافذ تھا یہ غلط سمجھ رہے ہو یا غلط تہمت باندھ رہے ہو لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم پہلے ان باتوں کی حقیقت کو مکمل سمجھتے تھے یا جو جمع سمجھتے تھے وہ بیان نہیں کرتے تھے ان کی اپنی حکمتیں اور مسلحتیں ہوں گی لیکن ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ انیس سو سینتالیس سے جہاد ہم پر فرض تھا لیکن ہم سے تاخیر ہوئی ہمارے آبا و اجداد سے تاخیر ہوئی ان سے گناہ ہوا ہم سے بھی گناہ ہوا اور ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں انیس سو سینتالیس میں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کچھ پڑھائی کی ہے یا نہیں کی لیکن لگتا ہے آپ نے کچھ پڑھا ہوگا امید ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ انیس سو سینتالیس میں قائد اعظم واحد شخص تھا جو پاکستان بنانے کے حق میں تھا اور جتنے مولانا حضرات تھے مولوی حضرات آپ جیسے ان سب نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا کہ یہ الگ ملک بنا کے کفر کر رہا ہے ہم حضرت والا پہلے بھی اعظم کو کافر سمجھتے تھے اور اب بھی قادی اعظم کو ہم کافر اعظم سمجھتے ہیں اور اس کو کدو اعظم سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک آدمی تھا جس طرح کے آج افغانستان میں کرزئی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن علماء نے ان کی حمایت کی تھی ہم انہیں غلطی پر سمجھتے ہیں اور ان کی غلطی کی بار بار میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہم بھی غلطی کے شکار ہوئے اور ہم اپنی اس غلطی پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اگر آپ نعوذ باللہ اس کا یزم کو جو کہ موسن ہے ہمارا جس نے پاکستان بنا کے دیا اس کے خلاف اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اسی کے بنائے ملک میں حرام کھا رہے ہیں پھر آپ لوگ اسی حکومت کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں اسی حکومت کی آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں اسی ملک میں رہ کے بندہ کیا کہے اس کو صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ بندہ یہ پھر وہ حرام کھانے والی بات ہے کہ اس ملک میں رہ کے پھر آپ اسی کی جڑے کاٹ رہے ہیں پھر یہ تو تمہاری وہ فکریں ہیں جو تمہیں سیکولر اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ہم الحمد للہ قائد اعظم کو کافر سمجھتے ہیں وہ ایک اسماعیلی شیعہ تھا اور کے باپ کا نام تھا نہیں یعنی پنجو کیا نام تھا پونجا سے پونجا کسی مسلمان کا نام نہیں ہوتا ہے یہ اسماعیلی شیعہ تھا یہ کافر تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا رہی یہ بات کہ ہم پاکستان میں آرام کھا رہے ہیں یہ وہ تو اس کے باپ کا پاکستان تھا یہ اس کے باپ نے بنایا تھا یہ تو پاکستان ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک میں اپنے ملک میں اپنے مرضی کا نظام چاہتے ہیں اللہ کا نظام چاہتے ہیں تو یہ کون سی غلطی ہوئی ہے یہ عجیب بات تم کرتے ہو اگر کوئی دلیل سے بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بنایا اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ غلط تھا نعوذ بلا کافر تھا اور جو مولانا عبد الکلام آزاد آپ نے نام سنا ہوگا بڑا مشہور مولانا کلام آزاد پاکستان پہ اس نے قدم نہیں رکھا یہ کہہ کہ یہ نوز بلا کافر نے بنایا ہوا ملک ہے میں اس ملک میں کبھی نہیں آؤں گا یہ کہہ کہ اس ملک میں نہیں آیا آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ٹھیک تھا ابو آزاد اور اس ملک کے آپ بھی ساتھ بن رہے ہو اور دوسرا آپ کہہ رہے ہو کہ اعظم کے والد کا نام پونجا جنا تھا تو وہ کافر تھا ناؤز بلا کیا اسلام کی آمد سے پہلے تقریباً نوے سے پچانوے فیصد صحابہ کرام کے والدین کا کافر نہیں تھے نہیں تھے تو بتائیں ایک کتنے صحابی تھے جن کے جو ہے والدین کافر تھے ٹھیک ہے تو اسلام کے آمد سے پہلے ہی یہ بونجا جنا بھی کافر تھا اس کا بیٹا بھی کافر تھا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسماعیلی تھا شیعہ تھا اور شیعوں کے نام اسی طرح ہوتے ہیں علی ہوتے ہیں حسین ہوتے ہیں حسن ہوتے ہیں لیکن ہم شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں الحمدللہ اس لیے کہ صحابہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں علی کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں اگرچہ صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن محمد علی جناح جی نام کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہے اپنے کام کی وجہ سے یہ کافر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسماعیلی تھا شیعہ تھا اور کافر ہے نہیں چھوڑ دو یہ تو تمہارا اپنا ہے کیوں چھوڑتا ہے یار لیکن آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں لیڈر صاحبان وہ بڑے جو ہے سینا تان کے ٹی وی بیان جاری کرا دیتے ہیں کہ ہم نے تحریک طالبان پاکستان لاہور میں مون مارکیٹ میں دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان کامرہ میں اسکول کے بچوں کی ہوئے دھماکے کو قبول کرتی ہے کیا آپ لوگ یہ دھماکے کرتے ہیں کامرہ کے دھماکے کی ذمہ داری الحمدللہ ہم قبول کرتے ہیں اس لیے کہ وہ فوجیوں کا اسکول ہے اور اگر اس میں بچے مچے مارے گئے ہیں تو ظاہر ہے بڑوں کو مارتے وقت بچے بھی مارے جاتے ہیں اور اس سے بتا چکا کہ ہدف اصل ہوتا ہے نیت کا اعتبار ہوتا ہے ورنہ تو جنگ کرنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوت الطائف میں پورے علاقے پر پانی چھوڑ دیا تھا اور منجنیق ان کے اوپر فٹ کی تھی ظاہر سی بات ہے وہاں بچے بھی مارے گئے ہیں عورتیں بھی ماری گئی ہیں اور اسی طرح صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلان قبیلے پر جاؤ اور ان پر شب خون مارو تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وفیہم نساؤہم وذراریہم کہ اس میں تو ان کی عورتیں ہیں ان کے بچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم منہم کہ وہ بھی انہی میں سے ہے اس لیے کامرہ میں جو ہم نے کام کیا ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فوجیوں کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے لیکن مارکیٹ کی جو باتیں آپ بار بار دہراتے ہو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی ذمہ داری قبول کر لیں اس کی اس لیے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اور اس کے مرکزی ترجمان نے باقاعدہ اس کی تردید کی ہے اور باقاعدہ اس کے سلسلے میں ہم نے ہر طرف پمفلیٹ بھی شائع کیے ہیں کہ آپ نے یہ بات قبول کی کہ کامرہ میں یہ سکول کے بچوں پہ آپ نے حملہ کیا اس پہ آپ کو فخر ہے تو جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو مستند نہیں معلوم ہوتی جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر حضور پاک زندہ ہوتے جو کہ آپ کے عمال اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے آپ کے خیال میں جب آپ عورتوں اور بچوں کو مارتے تو حضور پاک آپ کے آپ کے پیٹ تھپ تھپکا تھے نعوذ باللہ کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے کہ جس کو رحمت العالمین کہا گیا کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے جس نبی پہ طائف کے اندر لوگوں نے پتھر مار مار کے جوتے تک خون سے بھر دیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تو تو حکم کر میں اس طائف کی بستی کے اوپر پہاڑ الٹا دوں تو آپ نے کہا نہیں آپ کا یہ رحم تھا کہ اس میں عورتیں اور بچے ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے اس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں جو مارے جائیں گے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ہدایت دے بجائے اس کو تباہ و برباد کرنے کے العالمین نبی کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں جنگ طائف کا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں جو آپ ابھی باتیں بیان کر رہے ہیں طائف کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو دعوت کا کام ہے یہ تو جنگ سے متعلق نہیں ہے جنگ کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عام حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں آپ کو شاید ان باتوں کا علم نہیں ہے اس لیے آپ غلطی میں مبتلا ہو رہے ہیں ورنہ عام حالات الگ ہوتے ہیں اور جنگ کے حالات الگ ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے لیکن وہ عورتیں وہ بچے جن کے قتل کیے بغیر کاروائی نہ ہو سکے ان کا رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں صاف بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشرقین اور مشرقین کے بچے اور عورتیں اس میں مارے جائیں تو کوئی بات نہیں ہم من ہم وہ انہی میں سے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور منجنیق آپ نے طائف میں لگائی تو ظاہر سی بات اس میں عورتیں اور بچے ہر قسم کے لوگ قتل ہوئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو آپ جس بستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو چاروں طرف سے حضور پاک نے گھیرا تھا ایک ہفتے تک وہاں پہ گھیرے میں رکھا اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا یہ تعریف کریں آپ دوسرے کو ہفتے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ جو ہم نے اس کو چاروں طرف سے ہم نے اس کو گھیرا ہوا ہے اس گھیرے کو ختم کرو اور گھیرے کو ختم کر کے ایک ہفتے کے بعد آپ مکہ کرما واپس تشریف سے آئے تھے ہے کہ نہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق فٹ کی تھی باقاعدہ غزوہ طائف میں اور غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات میں پانی چھوڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے تھے تو آپ کون سی تاریخ کی بات کرتے ہیں کوئی تاریخ سیرت کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ آپ کھول کر دیکھ لیں آپ جو کہہ رہے نا حدیث قرآن کہ متصادم ہو جائے تو اس کو کھا کے دیوار پہ مار دو سمجھ جاؤ کہ میری حدیث نہیں ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جو میری حدیث قرآن سے متصادم ہو جائے تو اس کو کھا کے دیوار پہ مار دو جو حدیث آپ نے ابھی بیان کی ہے کون سی کتاب میں یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کسی بھی آپ بڑی کتاب میں کسی بھی مولانا صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ حدیث ہے حضور پاک کی کہ میری جو حدیث قرآن سے متفادم ہو تو سمجھ جاؤ میرا کون نہیں اب ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مت مارو اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث مظہر بھی ہو سکتی ہے اور کمزور بھی ہو سکتی ہے اور اس کے راوی میں بیچ میں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ بات مانتے ہیں نہیں پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو حدیث آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آئے تو اسے دیوار سے مارو یہ حدیث آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں یہ حدیث ہر بڑی کتاب میں ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کو دوں تو انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا لیکن ابھی میرے پاس کتاب نہیں کھلی ہوئی سامنے کہ میں آپ کو حوالہ دوں لیکن یہ حدیث آپ کسی بھی مولانا صاحب سے پوچھ لیں تو ضرور آپ کو اس کا انشاءاللہ اگر آپ حق کی تلاش لیں تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا نہیں یہ تو سب آپ کے اپنے اندازے ہیں اس طرح کی کوئی حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے آپ نے جس حدیث کو بنیاد بنایا اس کو آپ ثابت کریں کل بھی ہم انشاءاللہ موجود ہوں گے میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حکم سے عورتوں کو قتل بھی کیا ہے ان عورتوں کو قتل کیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت کرتے تھے اور ہجو بیان کرتے تھے ان میں ایک عورت وہ ہے جس کا نام اسما ہے عین سواد میم الف حمزہ اسما اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نابینا صحابی اب انیس کے ذریعے قتل کروایا ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باندیوں کو قتل کروایا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترانے گایا کرتی تھیں اور وہ دونوں غلاف کعبہ سے لپٹی ہوئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا امر جاری فرمایا تھا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں عورتوں کو قتل نہیں کیا ہے ان عورتوں کو قتل نہیں کیا ہے کہ جو اسلام کے مخالفین میں سے تھے میں آپ کو بار بار اس بات کا تکرار کر رہا ہوں کہ حالت جنگ اور عام حالات میں فرق ہے وہ عورتیں جو کہ جنگ میں نکلیں اور وہ عورتیں جو کہ مخالفت کریں دین کی ان کو قتل کرنا جائز ہے اور یہی شریعت ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم جو بار بار کہتے ہو بچے بچے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس طرح کے بچے ہیں اٹھارہ اٹھارہ سال کے بیس بیس سال کے بچے ہیں یہ افتخار بیٹا نے بھی کہا تھا کہ میرے بچے کو مار دیا ہے حالانکہ اس کی عمر انتیس تیس سال تھی یہ کمرہ والے یہ بچے نہیں تھے اور یہ بات بھی یاد رہے بار بار میں اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ ہدف کا اعتبار ہوتا ہے ہدف اور نیت کا اعتبار ہوتا ہے نتائج کا اعتبار نہیں ہوتا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامات کیا کہتے جو کہ انہوں نے جنگ طائف میں منجنیق نصب کی جنگ طائف میں آپ نے باغات میں پانی چھوڑا اور اسی طرح درختوں کو آگ لگایا اس کو کاٹا حالانکہ یہ تمام چیزیں دوسرے حالات میں ممنوع ہیں لیکن حالت جنگ میں ان چیزوں کی اجازت موجود ہے تو یہ کہ میں اس کو لاکھے کیونکہ میں حضور پاک کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی تحقیق ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں

ظاہر وہ ہمارے دشمن ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ضروری نہیں کو سکتا ہے بہت سارے دشمن اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قلم لے کر ہمارے خلاف مصروف عمل ہیں جیسے کہ صحافی وغیرہ ہیں ہدف تو دوسرے بڑے لوگ ہیں جو کہ ان میں افسران بھی مرے ہیں جن لوگوں کی ہلاکت کو آپ کو میڈیا چھپاتا ہے وہ دھماکہ اس سکول کی بس کے اوپر ہی ہوا تھا جس میں پانچ پانچ سات سال کے بچے تھے اس بس کے اندر آپ کو کون سا فوجی نظر آیا تھا پانچ سات سال کے بچوں کے اندر کیا آپ کو دشمن نظر آتا ہے پہلی بات مجھے یہ بتائیں دوسرا چلے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بازاروں میں آپ نہیں کرتے تو آپ کہہ دیں سب کے سامنے کہ آپ لانت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ اور ان پہ خدا کی لانت ہو اور تمام فرشتوں کی لانت ہو جو بازاروں میں جا کے خود کچھ حملے کرتے ہیں کہہ دیں سب کے سامنے نہیں میں نہ تو آپ کا معمور ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں کہ تم مجھے کو اس پر لانت کرو اس پر لانت کرو تم اپنے اوپر لانت کرو یہ زیادہ بہتر ہے کے بچوں کو مارا ہے تو کامرہ کے اسکول کے بسوں اسکول کے جو بس ہیں اس میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس میں بچے کتنے ہوتے ہیں اور بڑے کتنے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ تم لوگ کرتے ہو آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو اور یہاں کے مسجدوں پر باقاعدہ ٹارگٹ کر کے بمباری کرتے ہو مسلمانوں کو قتل کرتے ہو تم جو اپنے آپ کو اتنا صاف بیان کر رہے ہو تم اپنے اعمال کو ذرا دیکھو اپنے گریبان میں ذرا جان کر دیکھو یہاں کامرا کے بچوں کی تمہیں اتنی یاد آ رہی ہے وہ لال مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تم نے قتل کیا جو اللہ کا نام لیتے تھے اور جن کے بارے میں یہ معلوم بھی تھا کہ اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی غلطی سے بھی ان کو نہیں مارا جا رہا تھا حالانکہ دوسرے ممالک میں تو اس کے طریقے بنائے جاتے ہیں وسائل بنا راستے دیے جاتے ہیں کہ عورتیں اور بچے نکل جائیں یا گیس مار کر ان کو بے ہوش کر کے نکالا جاتا ہے تم اپنے اتنے سارے گناہوں کو اور اپنی اتنی ساری غلطیوں کو دیکھ کر دیکھنے کے باوجود بار بار ایک کامرہ کے کامرہ کی باتیں دہرائے جا رہے ہو تو یہ کون سا انصاف ہے